Islam ذمہ داری روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے اللہ کے ناموں میں سے اللہ تعالی کے صفات میں سے ایک نام ہے رزاق وہ روزی دینے والا رزق دینے والا اگر اللہ روزی نہ دے اللہ رزق نہ دے تو اور یہ ذمہ داری اللہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کو دے دے وہ مچھلیوں کو روزی دے وہ چونٹیوں کو روزی دے وہ پرندوں کو روزی دے وہ فرشتوں کو زندہ رکھے وہ زمین کی مخلوق کو زندہ رکھے وہ فضا کی مخلوق کو زندہ رکھے اور انسانوں سے کہے کہ صاحب تم ڈیوٹی کرو گورنمنٹ کی گاڑی چلاؤ اور کارخانے لگاؤ اور تم دن رات ڈالر کے پیچھے دینار کے پیچھے درہم کے پیچھے روپیے کے پیچھے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے جو مشہور انعام میں نام ہیں ان میں سے ایک نام کو کم کرنا پڑے گا یہ رزا اور رازق کا جو نام ہے اس کے بعد مسلمانوں کو کہنا پڑے گا کئی سال ہوئے اللہ کے نوت پر نو ناموں میں سے ننانوے ناموں میں سے اللہ نے ایک نام کاٹ لیا ہے اور یہ ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اشرف المخلوقات اور وہ مخلوق جس مخلوق کے اندر اللہ نے اپنے چہیتے بندوں کو پیغمبری کا تاج پہنا کر نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر ایک دو نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو جس مخلوق کے اندر بھیجا اور جس مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی پسندیدہ کتابوں کو نازل کیا اور جس مخلوق میں اللہ نے اپنی محبوب ترین شخصیت سرور کونین آقا عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا کہ بھائی تم ایک کام کرو ہم رسہ اب سے نہیں رہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ کہے کہ تمہارے گلیوں کے کتوں کو میں پالوں گا تمہارے شہر کے سوروں کو میں پالوں گا تمہارے جنگلوں کے درندوں کو میں پالوں گا لیکن وہ انسان جس کی ذات میں سوا لاکھ پیمبر چار مشہور کتابیں اور اللہ کی محبوب ترین شخصیت کہ جس شخصیت کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو رونق پہنچی تو کیا اللہ اس طبقے کو روزی دینے سے محروم ہو جائیں گے یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ آج انسان جتنا بلاؤں کے اندر مبتلا ہے نے سنا ہوگا ہر طرف مہنگائی کا عذاب ہے اور ہر طرف منڈی کمزور چل رہی ہے امریکہ تباہ ہو رہا ہے برطانیہ تباہ ہو رہا ہے شاپنگ مال بند ہو رہے ہیں سافٹ ویئر کمپنیاں ختم ہو رہی ہیں انسان ہائے ہائے نفسی نفسی کے عالم میں لگا ہوا ہے وجہ کیا ہے انسان نے اللہ کے کام کو اپنے اوپر اپنی ذمہ داری سمجھ رکھا ہے انسان اب اللہ رازق نہیں ہم رازق ہیں میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا میری بوڑھی اما کا کیا ہوگا کرو انشورنس کرو کرو بیمہ کرو کرو فکسڈ ڈپازٹ کرو ارے تم جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور تجھے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا یہ فکر نہیں اللہ کا کام بندہ لے رکھا ہے آج اللہ نے کہا نحن قسمنا بینہم پسند نہ نہ ہوں معیشت ہوں فی الحیات الدنیا دنیا یہ کلام پاک کی پکی آیت کلام پاک کی ایک ایک آیت پکی ایک زبر پکا ایک زیر پکا ایک ایک نقطہ پکا اس کے ایک نقطے کا ایک زبر کا ایک زیر کا انکار کرے گا بھیڑ کی اولاد ہو جائے گا ساتھ سی بات ہے کوئی رعایت نہیں قرآن کو تیری ضرورت نہیں ہے اسلام کو تیری میری ضرورت نہیں ہے اللہ تیرے میرے سجدوں کا محتاج نہیں مان امن کی زندگی گزارے گا نہ مانے گا اس دنیا میں اپنا پیشاب آپ پیے گا اللہ ذمہ دار نہیں صاف اللہ نے کہا نہ ہم قسم نہ بری نہ ہوں معیشت ہوں بل حیاتی دنیا ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو تقسیم کر رکھا ہے ہم نے کس کو غریب بنانا کس کو خاص مکان دینا کس کو کرائے کا مکان دینا کسے جنگل میں رکھنا کسے شہر میں رکھنا اور کسے مال دینا کسے مال سے محتاج بنانا یہ ہماری تقسیم ہے ہمارا دنیا چلانے کا ایک نظام ہے ہر آدمی مالدار ہو جائے گا کون ہمارے ٹوائلٹ کو صاف کرے گا کون ہمارے سر کے بالوں کی حجامت کرے گا کون دھوبی بن کر ہمارے کپڑوں کو دھوئے گا کون مستری کا کام کرے گا کولی کا کام وہ بھی لکھ پتی وہ بھی کروڑ پتی وہ بھی امپورٹڈ کار میں آ رہا ہے کیا ضرورت ہے اسے کہ بچے نے کرکٹ کھیلتے ہوئے جو گیس ٹوائلٹ کے اندر بیت الخلا میں ڈال دی وہ ویسیڈیز سے اتر کر تمہارے پاس بھی وہی اس کے پاس بھی وہی اللہ نے کہا اس دنیا کے نظام کو چلانے کی حکمت عملی ہمارے پاس ہے نحن قسمنا بینہم نہ فی الحیات الدنیا ہوں حیات اس دنیا ہم نے چھوٹے بڑے بنائے ہم نے غلام امیر بنائے ہم نے حاکم محکوم بنائے ہم نے غریب امیر بنائے دنیا کا نظام چلے اللہ کی اس خاصیت کو تمہیں اور ہمیں اپنے کندھوں پر لینے کی ضرورت نہیں یہ جتنی بنائیں جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں ہر مسلمان کافروں کی بات چھوڑو یہودیوں کی بات چھوڑو عیسائیوں کی بات چھوڑو یہ جتنی مصیبتیں مسلمانوں کو آ رہی ہیں فرعون بننے کی وجہ سے اور خدا بننے کی وجہ سے اللہ کا کام اپنے ذمے لینے کی وجہ سے حیران پریشان تھا بیوی ڈلیوری کے لیے گیا گئی ہے درد اسے کم اسے تڑک زیادہ بھاگ رہا ہے چہرے پر پریشانی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مدینہ منورہ کے اندر تیز ہوا چلتی آندھی چلتی میرے محبوب دوڑ کر مسجد میں چلے جاتے کہ کہیں خدا کا قہر تو نہیں آ رہا ہے بیوی کے تڑپنے پر پریشان اولاد کے مچلنے پر پریشان اپنی خبر کی فکر نہیں کہ کتنے اجدے خبر میں آئیں گے اپنی خبر کی فکر نہیں کہ ایک ایک اجدا جو ایک ایک جو ہے بچھو دنیا کے خچر کے برابر ہوگا اونٹ کے برابر ہوگا ہر انسان خدا بنا ہوا ہے اور اولاد کی بچوں کی اور بیوی کی ماں کی فکری لے کر تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے نماز میں کیوں دیر سے آئے کاروبار میں لگ گئے کاروبار کے لیے پیدا کیا گیا جمعہ میں کیوں نہیں آ رہے ہو نہیں ہم جو ہے ٹی وی دیکھ رہے تھے کارخانے میں اس لیے پیدا کیے گئے کیا مقصد ہے خدا بنا ہے آدمی اصل کام دنیا کمانا اصل کام دولت بٹورنا ٹائم بچے اور ٹائم نکلے تو اللہ کے گھر کو جانا اللہ ایک پال کو چیز ہے ایک ایڈیشنل چیز ہے حرام خور گھر میں بیوی رکھتے ہیں اور پھر اپنی حرام کاری کے لیے زانیوں کو توائی کو رنڈیوں کو رکھتے ہیں اللہ کو تم نے کیا مقام دے رکھا ہے دنیا سے وقت بچے چوروں سے وقت بچے ہاسپٹل سے وقت بچے عدالت سے وقت بچے اور دنیا کے جھمیلوں سے فرصت ہو چلو بھائی دو رکعت نماز پڑھ لیں اللہ کے حضور چلے جائیں ہر بندہ اللہ کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لینے کی کوشش کر رہا ہے اس وجہ سے وہ تباہ ہے برباد ہے حدیثوں میں اللہ کے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیریں بتائی آپ نے مسلمان عمل کرے مسلمان آج دولت کی پوجا کرنے کے لیے بھیک لینے کے لیے حکومت کی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور دنیا کے سامنے دستے سوال تراش کرنے کے لیے تو نہیں آیا تو جہاد کے لیے پیدا کیا گیا تو قرآن کے لیے پیدا کیا گیا تو اللہ کے توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے پیدا کیا گیا یہ کیا ڈیوٹی میں تو پڑ گیا ہے یہ کون سی ذمہ داری میں تو لگ گیا ہے مسلمان کس کام کے لیے تو پیدا کیا گیا کس کام کے لیے تو بنایا گیا اور کتنے سلیل اور تھرڈ کلاس کام کر رہا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ خیرت کا نام جنو رکھ دیا جائے گا اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا جائے گا شر کو لوگ خیر سمجھنے لگیں گے اور خیر کو لوگ شر سمجھنے لگیں گے چاہے جتنا زمانہ سائنس کا ہو ٹیکنالوجی کا ہو کمپیوٹر کا ہو اور علوم کا ہو یونیورسٹیوں کا ہو کالج کا ہو بڑی بدقسمتی کی بات بڑی بدقسمتی کی بات کہ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ خیر کو شر سمجھا جانے لگا ہے شر کو خیر سمجھا جانے لگا ہے آئے دن اخباروں کے اندر فلا منسٹر نے دو سنچریاں بنائی دو سو تین نکاح کیے پندرہ پندرہ ہزار کا اشتہار دے کر اس کی مبارکبادی ماں کے آم کا چشمہ نہیں دلایا ہوگا زمینہ دام کو لاٹھی نہیں دلایا ہوگا علماء ضمیر دیکھ چکے ہیں لوگ کہیں گے سارے عالم ایک طرف یہ ملا ایک طرف نہ تم عالم کو دیکھو نہ تم ملا کو دیکھو میرے نبی نے عالموں کو دیکھنے ملاؤں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا اس لیے کہ ان میں شرط اور ان میں اولیاء شیطان بھی ہوتے ہیں اشرار علماء بھی ہوتے ہیں حدیث دیکھو آقا نے فرمایا ان نکاح برکا اے سرو مؤنا برکت والا وہ نکاح جس میں کم خرچ کیا گیا ہو بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی آقا کے فرمان کے بعد کس کی بھی نہیں چلتی زمیر فروش علماء اس مجلس کے اندر گئے ایک عالم کہنے لگا بلکہ عالم کیا تھا عالم کم جو کر زیادہ تھا کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت عورتوں کے قدموں کے نیچے ہے نبی کی بات نبی کی بات ہے مگر اس نے کہا میں نبی کی بات سے آگے ایک بات کہتا ہوں اخبار میں وہ بات ذکر ہے کہا کہ آقا نے تو یہ کہا لیکن میں یہ کہتا ہوں نبی کی بات کے سامنے کسی کو کوئی رائے دینے کی ضرورت اس نے اس منسٹر کو خوش کرنے کے لیے کہا میں یہ بات کہتا ہوں میرے محبوب نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے کہا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جنت کو غریبوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں دو ڈیلاگ اچھا تھا لیکن نبی یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کیا نبی کو یہ بات معلوم نہیں تھی نبی کے فرمان کے سامنے اپنا کوئی فرمان بتانا کسی منسٹر کو خوش کرنے کے لیے اور کسی مالدار کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے سمجھ نہیں دی آپ کو ایک عالم ممبر رسول پر کہنے لگا اس منسٹر نے اتنا اونچا کام کیا اتنا اونچا کام کیا صاحب کو میں مسجد کے اندر انہوں نے یہ بات کہی میں نے کہا تم جھوٹے ہو مکار ہو یہ بات عالم نہیں کہہ سکتا انہوں نے کہا میں اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم کھا کر اس وعدے کے ساتھ کہہ رہا ہو کہ اگر میری بات جھوٹی ہو تو رب کائنات موت کے وقت کلمہ میری زبان سے چھین لے ان کانوں کو ان کانوں سے میں نے سنا یہ کان جس قیامت کے دن گواہی دیں گے کہا کیا کہ یہ منسٹر نے اتنا اونچا عمل کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے چپل اٹھا کر میں اپنے سر پر حدیث کہتی ہے انہی علماء کو اصلاح معاشرے کے اجلاس کے لیے بلایا جائے تو کہیں گے ایک کھجور پر نکاح ختم کر دو ایک چائے پر نکاح ختم کر دو اللہ کے حبیب نکاح کو شادی کو مختصر پسند فرمایا کرتے تھے چاہے میں خرچ کروں چاہے میرا باپ خرچ کرے چاہے میری بیٹی کے نکاح میں کوئی منسٹر بھیگ دے حدیث کے تو خلاف ہے آقا نے فرمایا ان آزم نکاح ابر کا ایسر ہوں کم خرچ والا نکاح نکاح کو نبی کے روایت کے خلاف نبی کے حدیث کے خلاف شاید اگر یہ منسٹر یہ نکاح اس انداز میں نہ کرتا اپنی گلی کوچوں کے اندر مجبوری کی وجہ سے سنت پر کرتے ہو آدمی چلو دولت نہیں روپیہ نہیں پیسہ نہیں مجبوری سے کر دے یہ زمانہ ہے صاحب کیا بھی پوری دنیا ایک طرف عالمہ تعریف کر رہی اخباروں کے اندر آ رہی یہ ملا اب ملا کی بات کو نہ دیکھو تو ملا کی بات کو نہ دیکھو میرے نبی کی روایت زندہ ہے میرے آقا کی حدیثیں زندہ ہیں میرے اللہ کا قرآن زندہ ہے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں عالم پکڑی والا جو کر اور لور دے کر جا رہا ہوں آقا نے فرمایا طرح تو کی کو امرائن لطلو ماں تبصیم کتابوں کتاب ہی و سنتی میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میری سنت میرے فاطمہ کے نکاح سے موازنہ کرو میرے علی کے نکاح سے موازنہ کرو میرے بلال کے نکاح سے ملا کر دیکھو میرے عمر کے نکاح سے ملا کر دیکھو میرے صدیق کے نکاح سے ملا کر دیکھو یہ نکاح اگر مل رہا ہے بابرکت نکاح ہے اگر یہ نکاح تمہارا میری فاطمہ کی نکاح سے نہیں مل رہا ہے تو یہ دنیا کے کتا اور کتیا کا ملاپ ہے یہ نکاح مصنوع نہیں ہے ساری دنیا تعلیم کر رہی ہے بھائی ساری دنیا جو ہے قصیدے گا رہی ہے کہ مجاہد کا کام کر دیا شیر کرناٹک کا کام یہ وہ دنیا ہے ایسی دنیا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں کہ اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا پاگل کو لوگ عقل مند کہتے ہیں عقل مند کو لوگ پاگل کہتے ہیں آپ جا کر کہو آدمی نے اچھا کام نہیں کیا پتھر لے کر ماریں گے بے وقوف اس گئے گزرے زمانے میں ایک آدمی ایک سخی حاتم تائی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے دو سو تین نکاح کیا نالے تو کہتا ہے اچھا کام نہیں کیا نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے اور کہو انشورنس کی بات کہو بیمہ کی بات کہو لون کی بات کہو چماروں کے ساتھ مل کر چلنے کی بات کہو کافروں کے ساتھ مل کر چلنے کی بات کیا اجتماع تھا بھائی کیا اجتماع سوامی لوگ آئے فلم میں کام کرنے والے آئے اور انہوں نے کہا اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھرو ہے روم مرنے کی بات ہے شرم چلو پر پانی میں ڈوب کر میرا اسلام میرے اللہ کا دین آج میرے نبی کی سنت ہے یہ سامیوں کی محتاج ہے ان کو کہنے کی ضرورت تجھے پسند ہے اسلام آ محمد کا کلمہ پڑھ لے ہم محتاج ہیں کہ فلم ڈائریکٹروں سے ہم قرآن کی تفصیل سنیں سامیوں سے نبی کا بیان سنے وَإِن اللہ جو سب ہمیں ولا چل پب کا ہونا تصویر میرا اللہ کہتا ہے شریمانوں میں تم کان رکھتے ہو یہ زمین میری تصویر کرتی ہے یہ پرندے میری تصویر کرتے ہیں یہ فرشتے میری تصویر کرتے ہیں یہ درخت میں ضرورت نہیں میرا اللہ کا دین اور میرے نبی کا یہ طریقہ آج یہ سامیوں کے پوری دنیا محتاج ہے اسلام کی پوری دنیا پیاسی ہے اللہ کے قرآن کی اب کہو کیا بھی لاکھ خرچ ہوئے اتنے کروڑ خرچ ہوئے کیا حاصل ہوا احمد آباد میں راجستھان میں جو بم بلاسٹ ہوا جن علماء کو پکڑا گیا جن علما کو گرفتار کیا گیا جن معصوموں کو گرفتار کیا گیا اس اجتماع کے بعد ان پر اس بم ملاس کا فرد جرم عدالت کے اندر جو ہے داخل کیا گیا نہ تو ان جلسوں کی وجہ سے کسی معصوم کو قید سے آزاد کیا جا رہا ہے نہ تو ان جلسوں کی وجہ سے آئندہ کسی گرفتاری سے حکومت اور پولیس اور ملٹری اور یہ ٹی ایس کے افسران گریز کر رہے ہیں بچ رہے ہیں جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اور مسلمان زندہ باد مرد آباد کے ناروں میں مسلمان کافروں سے ہاتھ ملا کر غیروں سے ہاتھ ملا کر خوش ہے کہ آج وہ ہمیں ساتھ دے رہے ہیں میرا اللہ کہتا ہے کہ تحسبهم بہم وقلوبهم شتا کہ تمہیں ملے ہوئے نظر آئیں گے وہ کبھی تمہارے ساتھ مل نہیں سکتے سامیوں کو پیدا کرنے والا میرا اللہ فلم ڈائریکٹروں کو پیدا کرنے والا میرا اللہ کہہ رہا ہے تخم جمیاں وقلو روحم شنتا تمہیں نظر آئے گا کہ کبھی وقت ضرورت تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اسلام دہشت گردی کا مخالف ان کو اپنے کلیا اپنے منڈپوں میں کہنے کے لیے کہو صاحب اپنے گرودواروں میں کہنے کے لیے کہو ایک لاکھ مسلمان آیا تھا ہندو آیا تھا مسلمان آیا تھا مسلمان تو کل بھی مان رہا تھا کہ اسلام دہشت گرد مخالف مذہب ہے مسلمان آج بھی مان رہا ہے مسلمان کون کے قطرے قطرے سے نکلے گا کہ اسلام امن پسندی کا مذہب ہے تو پھر اس جو ہے سبق کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے کرنے کا کام کرو کرنے کا کام کرو لوگ کہتے ہیں اس ملک کے اندر مسلمانوں کو مل جل کر ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جمہوریت اور سیکولرزم کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں آپ سعودی گئے امریکہ گئے وہاں سے آپ نے ڈالر بھیجے اور آپ نے وہاں سے ریال بھیجے یہاں آپ کا مکان تعمیر ہوا اور بیس سال تک وہ مکان میں کرایہ دار رہا اس کے بعد آپ آ گئے آنے کے بعد کہا کرایہ دار سے کہ حضرت والا یہ مکان ہم نے خون پسینے کی کمائی سے کمایا اللہ کے لیے خاص وہ کہنے لگے بھی تم اب آئے ہو تم اب آئے ہو اور بیس سال سے ساٹھ سال سے میں اس مکان میں رہ رہا ہوں یہ حماقتی کی بات ہے نہیں یہ جہالت کی بات ہے نہیں ڈاکومنٹس ہمارے پاس ایک ایک تین ہمارے نام خون اس عمارت میں ملا ہوا ہمارا اور کہتا کیا ہے وہ کرایہ دار کہ نہیں صاحب تم تو اب آئے ہو تم پردیسی ہو تم ترکستان سے آئے ہو تم اربستان سے آئے ہو تم ایران سے آئے ہو اس مکان میں میں ساٹھ سال سے رہ رہا ہوں ہے نا جہالت کی بات ہے نا حماقت کی بات ایسے آدمی کو کیا سزا دینا چاہیے یہ آدمی دہشت گرد ہے نہیں جو دوسروں کے مکان کو اپنا مکان کہتا ہے اس ہندوستان کے اندر کیرلا کی سرزمین سے صحابہ کرام آئے تھے نہیں آئے تھے جب آئے تھے تاجر بن کر آئے تھے کھجور لے کر آئے تھے یہاں کی املی لے کر وہ جدہ گئے تھے کیا مقصد سے ہندوستان کے اندر آئے تھے اسلام کا پرچم لے کر آئے تھے اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے اسلام کا کلمہ لے کر آئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک یہ ملک مسلمانوں کا رہا ہے اس ملک پر ساڑھے نو سو سال تک ہمارے بزرگوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے کچھ قدار یہاں آ گئے کچھ منافق یہاں پر گوری چپڑے والی گوری چپڑے والے یہاں آ گئے تو یہاں مسلمانوں نے ان کو ادھیڑ کر پھینک دیا اور انہیں یہاں سے نکال کر باہر کر دیا پھر اس کے بعد اس ملک کو بطور امانت کرائے کے اغیار کو ہندوستانی بھائیوں کو دیا اب ہندوستانی بھائی یہ کہتا ہے یہ ملک تمہارا نہیں تم کہیں اور جاؤ یہ دہشت گرد نہیں ہے تم ان کے سامنے چکو گے تم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے جو کرایہ دار مالک کے مکان کو اپنا مکان کہتا ہے جو کرایہ دار مالک کی قربانیوں کو نظر انداز کرتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین کبھی یہ مومن یہ کافر مومن کے دوست نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے مخالف ہوائیں مکت المکرمہ میں آج سے زیادہ چل رہی تھی قرآن یہاں مدارس تم قائم کر سکتے ہو اذان دے سکتے ہو حج بیت اللہ کو جا سکتے ہو جمعہ میں گلا پاڑ کر بیان دے سکتے ہو ٹوپی پہن سکتے ہو داڑھی رکھ سکتے ہو اور داڑھی کے منڈانے پر کوئی افسر مقدمہ قائم کرے عدالت کے اندر چیلنج کر سکتے ہو مکت مکرمہ ابو جہل کی حکومت تھی اتبا کی حکومت تھی شیوا کی حکومت تھی ابو لہب کا زور چل رہا تھا کافروں کا مشرقوں کا زور چل رہا تھا میرے اللہ کے کعبے میں تین سو ساٹھ سے زائد بت رکھے ہوئے تھے لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو تعلیم نہیں دی کہ تم اس طرف چلو جس طرف ہوا چٹنی سورج کی پوجا کرو بلکہ کہا مر جاؤ کٹ جاؤ اپنے جسم کا خون بہا دو اپنی ماں کو چھوڑ دو اپنے باپ کو چھوڑ دو اپنی اولاد کو قربان کر دو اپنے وطن کو قربان کر دو لیکن کبھی کسی خیر کے سامنے جھکو نہیں یہ تعلیم تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ کی پیڑ پر پتھر باندھنا روایتوں میں آتا ہے چیتڑوں کا پہننا روایتوں میں آتا ہے اور غریبی یتیمی بے بسی مجبوری مظلومی کی زندگی گزارنا روایتوں میں آتا ہے چیلنج ہے مسلمانوں سیکولرزم کا گیت گانے والے جمہوریت کا نشے میں جھومنے والوں قیامت تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ ایک روایت بتا دو کہ کوئی صحابی کسی کے سامنے سلنڈر ہوا ہو اور یہ تو آتا ہے کلام پاک کے چھبیسویں بارے میں سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتے ہیں رضی اللہ عن المؤمنین اذ کا تحت اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکت المکرمہ کے اندر مسلمانوں کے نمائندہ مسلمانوں کے سفیر اور مسلمانوں کے ایمبیسیڈر اور دودھ بن کر آپ گئے خبر اڑی کہ کافروں نے حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا مسلمان سلنڈر ہو سکتا تھا آخا تعلیم دے سکتے تھے مسلحت سے کام لو کی بات کہتے ہو غیروں کو لے کر چلنے کی بات تم کہتے ہو حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے جھکے حضرت نو قوم کے سامنے جھکے حضرت موسا فرعون کے سامنے جھکے بلکہ جا کر چیلنج نہیں کیا فرعون کے سامنے جا کر یہ نہیں کہا کہ دیکھو تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم مجھے اللہ کا پیغمبر تسلیم کرو اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ فرعون جو نہ ربو کو ملانا کہتا تھا کیا حضرت موسا ڈر گئے کیا حضرت موسا اس کی حکومت اس کی سلطنت اور اس کی فوج اور اس کی پولیس سے مرور ہو گئے پیغمبر مروب نہیں ہوتا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے پیسر اور کسرا سپر پاور صرف اللہ ہے سب سے پاورفل اللہ اللہ کا نام ہے سب سے پاورفل کتاب اللہ کی کتاب ہے سب سے معزز مقام وائٹ ہاؤس نہیں ہماری جھوپڑ پٹی کی مسجد ہے سب سے بہترین پکار اذان ہے سب سے بہترین کلام وہ خیر الکلامی کلام اللہ اللہ کا کلام بہترین کلام ہے سب سے بہترین طریقہ میرے آقا کا طریقہ ہے میرے مدنی کے طریقے کے سامنے میرے بکی کے طریقے کے سامنے میرے اللہ کے کلام کے سامنے میرے رب کے بول کے سامنے نہ امریکہ ٹک پائے گا نہ دنیا کی کوئی طاقت ٹک پائے گی اس وقت بھی دو طاقتیں بڑی ابھر رہی تھیں ایک روم کی اور ایک ایران کی یہ پیمند لگے کپڑے پہننے والے صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی امی جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا دوسروں سے خط لکھوایا اور اپنی مہر سبق کی ایک پیون لگے کپڑے یہ زخمی گھوڑے پر بیٹھ کر صحابی وہ تلوار جس تلوار کو جو ہے چرمیوں سے اور کپڑوں سے باندھا گیا تھا سیدھے قیصر کے دربار میں پہنچتے ہیں شاہ ایران کے دربار میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ پیغام دیتے ہیں کیا پیغام ہوتا ہے اسلم تسلم دروازے کھولے نہیں گزشتہ جمعہ کہا گیا تھا کسی کو جانے نہ دے اسلم تسلم مان لے تجھے سلامتی ملے گی آج ہم کہہ رہے ہیں دنیا کے فرانوں کو کہہ رہے ہیں دنیا کے شدادوں کو کہہ رہے ہیں دنیا کے حامانوں کو کہہ رہے ہیں دنیا کے قارونوں کو کہہ رہے ہیں تم ہمیں دہشت گرد کہہ کر ڈراؤ تم مجرم کہہ کر ڈراؤ تم چور اچکا کہہ کر ڈراؤ آقا کے طریقے کو ماننے کا نام دہشت گردی ہے قرآن پر چلنے کا نام دہشت گردی ہے اسلام کے پرچم کو لہرانے کا نام دہشت گردی ہے سن لو خدیس ہو ہر ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں ہم مرنا چاہتے ہیں ہم جینا نہیں چاہتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جس سرزمین پر مردہ ہو آخا کے جس سرزمین پر کارٹون بنائے جاتے ہو جہاں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہو جہاں مکت المکرمہ مدینت المنورہ پر حملے کی باتیں کی جا رہی ہو جہاں اسلامی ممالک پر بمباری کی جا رہی ہو جہاں بچوں کو معصوم کلیوں کو پھول بننے سے پہلے مسئلہ جا رہا ہو جیو قارون کی اولاد تم جیو تمہیں جینے کا حق ہے فرعون کے بچوں تم جیو تمہیں جینے کا حق ہے تم جو ہے شداد کے بچوں تمہیں جینے کا حق ہے اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ ہم وائٹ ہاؤس کے کالے کتوں کو کہتے ہیں اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ کوئی چمڑی والے کے کالے دل کو ہم کہتے ہیں اسلم تسلم مان لو اسی میں تمہاری سلامتی ہے ورنہ تم کتے کی موت مرو گے خدا کے قہر کا شکار ہو گئے خدا کے عذاب کا شکار ہو گئے اور کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا کوئی تمہیں اللہ کے علاوہ پناہ دینے والا نہیں ہوگا کس ہمت کے ساتھ گئے ہوں گے میمورینڈم لے کر گئے صاحب لے کر گئے بچا لو بھائی ہم مسلمانوں کو گرفتار کرتے ہو ہم مسلمانوں کو پتھر پارتے ہو ہم مسلمانوں پر تم معاشی جو ہے پابندی یہ پیغام لے کر گئے ایک پیغام ایک پیغام دکھا دو مسلکوں میں اختلاف چار مہینے چلا چھٹی فاتحہ درود میں اختلاف لیکن حدیث کی کتابوں میں بخاری میں سنن ابی داؤد میں سنن ترمیزی میں اللہ کے کلام کی آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کتاب المغازی بخاری شریف کے اندر ہے مسلم شریف کے اندر ہے حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہے جہاد کا بیان لڑائیوں کا بیان ہے بدر کے مالکے کا بیان ہے بہت کے مالکے کا بیان ہے ایک روایت ایک روایت بتا دو کہ کبھی غیروں سے ملنے کی بات کہی ہو کامپرمائز کی بات کہی ہو مصالحت کی بات کہی ہو چکنے کی بات کہی ہو بلکہ اس قریبی یسیری کی حالت میں پیغام جاتا ہے آقا کا کیا پیغام اسلم تسلم مان لے مان لے عزت اسی میں آج عزت مسلمان بے عزت زلیل لوگوں کے دربار میں لوٹا عزت کس کے لیے ولی اللہ عزت ولی رسول ولیم البلی ولابین اللہ یادم عزت اللہ کے لیے ہے عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے عزت اللہ رسول کے ماننے والوں کے لیے ہے کافروں کے لیے ذلت ہے یہودیوں کے لیے لانت ہے نصارہ کے لیے اللہ کا غزہ کا دور ہے زوری بغضب علیہ اللہ ہمیشہ کے غزب میں ہمیشہ کی لاگت میں یہ یہود ہیں عزت والا مسلمان آج زلیل قوموں کے پاس عزت کی بھی مانگنے جا رہا سامی زلیل فلم کا ڈائریکٹر زلیل عزت کی بھی اس کے پاس یہ کون سی آیت کا درج یہ کون سی روایت کا ترجمہ یہ کون سے حدیث کا ترجمہ یا یو آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیا اے مومنو تم یہود و نسارا سے دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ باز اولیا بعض آپس میں دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے پیدا کرنے والے نے کہا دوست تمہارے نہیں ہو سکتے اور تم اللہ کی مشیت کے خلاف اللہ کو ثابت کرنا چاہتے ہو مولا تم نے کہا کافر دوست نہیں مولا تم نے کہا پنڈت دوست نہیں تم نے کہا پوپ اور پادری دوست نہیں دیکھ ہم دوستی کا ہاتھ کیسے ملا لا مؤمنون القافرین میں نے کہا نا یہ نورانی مسجد کے چار دیواری کو چھوڑ کر باہر جا کر کہو بات یہ کیسٹ چلاؤ یہ سیڑھی چلاؤ پتھر ماریں گے لوگ ارے قوم سے ملک پہ ہو اس کے باپ کا ملک ہے زمین کس کی ہوا کس کی تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہمارے جانوں کا مالک کون ہمارے عزتوں کا محافظ کون ہم نے کبھی پولیس ڈپارٹمنٹ پر ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایمان مجمل ایمان مفصل کبھی پڑھا نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھتے نہیں ہم یہی پڑھتے رہے آمن تو و ملاحی کبھی و قطبی و رسولی ہی آخری اللہ پر ہم ایمان لائے پولیس ڈپارٹمنٹ پر نہیں اللہ ہمارا محافظ اللہ ہمارا نگہبان اللہ ہمارا بنا ہے ہمارا کلمہ نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہوا ہے نہ قیامت تک بدلے گا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے علاوہ کوئی حکومت نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی حکومت چھین نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے نہیں سکتا دے نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی لڑکے دے نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی بیماری دے نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے نہیں سکتا لا الہ الا اللہ یہ ہے ہمارا کلمہ اس کلیمے پر ہمارے آبا اجداد بھی تھے اسی کلیمے پر آدم بھی تھے اسی کلیمے پر نوح بھی تھے اسی کلیمے پر شیش بھی تھے اسی کلیمے پر ابراہیم بھی تھے اسی کلیمے پر لوت بھی تھے اسی کلیمے برپوسا بھی تھے اسی کلمے پر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اسی کلمے پر آپ کی امت ہے رہے گی اور قیامت تک انشاءاللہ اسی کلمے پر ہم زندہ رہیں گے کوئی امریکہ کا کوئی وائٹ ہاؤس کوئی بلا ہاؤس کوئی کوئی چپڑی کوئی مال و دولت لے کر ہمیں اس کلمے سے دور نہیں کر سکتا نہ کیا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا وقتی طور پر آج کا میرا نوجوان بہت چکا ہے وقتی طور پر آج ہمارا مسلمان بہت چکا ہے وقتی طور پر آج ہماری عورتیں غلط راہ پر چلی جا چکی ہیں آؤ آؤ تمہیں بدل انتظار کر رہا ہے تمہیں انتظار کر رہا ہے تمہیں قرآن کی صورتیں بلا رہی ہیں تمہیں حرم کے مینارے بلا رہے ہیں تمہیں مدینے کے روزے کی جالی بلا رہی ہے تمہیں گنبد قدرہ بلا رہا ہے تمہیں جنت البقی دعوت رنڈیاں اور رنگوں کی تقاضی کرنے کے لیے نہیں آؤ آؤ یہ فرشتے آسمان پر تمہیں بلا رہے ہیں میرا اللہ میرے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتے تمہاری پگڑیوں کی طرح پگڑی بننے کے لیے بیدار ہے یہ فرشتے تمہارے لباس کی طرح اپنا لباس پہننے کے لیے بنانے کے لیے دیتا ہے وہ اس رو ہی رب کا عید الملائی کا جب اللہ نے جب وہی کی جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو کے اندر کلا صحابی کا امامہ کیسا ہے بدر کے اندر کلا صحابی کا لباس کیسا ہے صحابہ تمہیں اگر بدر میں جانا ہے تو میرے صحابی کے امامے کی طرح باندھ کر جانا پڑے گا میرے نبی کے صحابی کی طرح تمہیں لباس پہن کر جانا پڑے گا آج وہ بدر میں اترنے والے صحابہ آسمان میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ تو آج کینرا بیان کے لوگ کی لائن میں لگا ہوا ہے چٹ پٹ کی قطار میں لگا ہوا ہے اور جو سود ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہے جو سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے آج وہ فرشتے تڑپ رہے ہیں اپنے سر میں تجھ جیسا اللہ عبر کا امانہ باندھنے کے لیے تجھ جیسا اسامہ کا لباس پہننے کے لیے تجھ جیسے طالبان کے پڑھتے کر کے رکھ دے گا اب برطانیہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اب تجھے بھی تباہ برباد کر کے رکھ دے گا وہاں ہر سو عورتوں میں ننانوے عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیروں کے پہلو کے اندر سو رہی ہیں غیروں کے بسترے گرم کر رہی ہیں وہ آقا جس نے جو ہے بے سر والی عورت بے دوپٹے والی عورت کے سر پر دوپٹہ رکھا اس کے طریقے کو چھوڑ کر تو رنڈیوں کے طریقے کو اپنا رہا شرابیوں کے طریقے کو اپنا رہا ہے نہیں مسلمان نہیں توبہ کر لے توبہ کر لے اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا اس مال نے کسی کا ساتھ نہیں دیا کبھی قبرستان کے کنارے میں کھڑے ہو کر ایک ایک شیخ کا نام لے کر ایک ایک امیر کا نام لے کر ایک ایک سیاسی کتے کا نام لے کر ایک ایک منسٹر کا نام لے کر ایک ایک ایم ایل اے پی کا نام لے کر پوچھ ایم ایل اے تجھے کتنا ساتھ دیا پی تجھے تیرے وہ تیرے کتنا ساتھ دیا ایسے اے امیر اے مالدار پانی کا جو ہے ختم ہو گیا آم کی پتلی کا پانی ختم ہو گیا اور میرے بازوؤں نے میرے جسم کو الگ کر دیا میری پسلیاں آپس میں ملنے لگی مجھ پر رستا مسلط ہو گیا مجھ پر پچھو مسلط ہو گیا مجھے دائیں سے بائیں سے قدموں سے سڑانے سے اللہ کا عذاب آنے لگا حلقات سلطان کے ساتھ گھاٹے کے ساتھ اس دنیا سے گیا خبردار دنیا کے دھوکے میں نہ آنا یہ کان اگر سن سکتے ہیں ہر خبر یہی کرے گی ہر امیر یہی کرے گا ہر مالدار یہ کہے گا بہت دور نکل چکے ہو مکے کی وادیوں سے بہت دور چلے جا چکے ہو مدینے کی وادیوں سے آج مکے کی صدا مدینے کی صدا ایک دیوانے کی صدا معلوم ہوتی ہے ایک پاگل کا پاگل بنا معلوم ہوتا ہے لوگ ہوش سے کام لو وہ ہوش کہ جب موت کے بعد آنکھیں بند ہوں گی جب ہوش آئے گا وہ ہوش کام نہیں دے گا اس کھلتی ہوئی آنکھوں میں عقل سے کام لو ہوش سے کام لو نہ میں نہ ہوں عیشا نہ ہوں پھر حیات دنیا میرے اللہ نے کہا روزی میرے اوپر چھوڑ دو روزی کے پیچھے دیوانہ بار مت پھرو دکان کی پوجا مت کرو دولت کی پوجا مت کرو روپیوں کی پوجا مت کرو اولاد کی فکر مت کرو بیوی کی فکر مت کرو آج کسی سے پوچھو کہ اب اس وقت اس مسجد کے اندر کون قیمتی جوڑا پہن کر آیا تو جس کے پاس قیمتی جوڑا ہوگا راڈو بار ہوگی اور جیب کے اندر دنیا بھر کی بینکوں کا اے ٹی ایم اور کریڈٹ کارڈ ہوگا اور جس کا چشمہ امپورٹڈ ہوگا اور جس کے ہاتھ میں کئی لاکھ بائیس لاکھ پچیس لاکھ ڈیڑھ کروڑ سوا کروڑ کی گاڑی کی چابی ہوگی یہی نہ کہو گے کہ اس مجلس کے اندر یہی ایماندار ہے اور جو آدمی لنگی پہنے ہوئے آدھی برلی تک اور چھڑیوں کا جبا پہنے ہوئے پرانی اور پہلی ٹوپی پہنے ہوئے آیا کہو گے کہ سب سے جو ہے غریب آدمی اور سب سے کم درجے کا آدمی یہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سربر کون آفا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جوڑا قیمتی اور جس کا لباس قیمتی اسے میرے سامنے پیش کیا جائے ایک صحابی بڑا قیمتی کپڑا پہن کر آئے اور بڑا قیمتی پوشا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس سب سے کم درجے کا کپڑا ہو اسے پیش کیا جائے تو اسے پیش کیا گیا آقا نے فرمایا تم ان دونوں میں کس کو قیمتی سمجھتے ہو آپ دیکھ رہی تھی امپورٹڈ کپڑا جس نے پہنا جس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہیں اور جس کے پاس بینک بیلنس ہے اور جس کے پاس اپارٹمنٹ کی چابی ہے اور جس کے پاس موٹر گاڑی کی کیلی ہے وہی نہ مانگا اور جس کے پاس کرائے کی سائیکل آدھی کلی تک پاجاما اور جلی والا جبا اور میلی کچیلی ٹوپی وہ سب سے کم درجے کا میرے محبوب جناب محمد الرسول رسول اللہ کا پہنا ہوا ہے میلی کچیلی ٹوپی پہنا ہوا ہے اے صحابہ یہ آدمی جو امیر ترین ہے ہے اور قیمتی کپڑا پہنا ہوا آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والوں میں اس غریب کے مقابلے میں قیامت کے سالوں میں قیامت کا ایک دن دنیا کے کئی ہزار سال کے برابر ہوگا تو قیامت کے پانچ سو سال تمہارا قیمتی آدمی اس غریب کے مقابلے میں جنت میں جائے گا میرے آقا نے اس غریب کی ہمت افزائی کر کر غربت پر اپنی مدینے کی مہر لگا دی اپنے مکی کی مہر لگا دی اپنے دین اسلام کی مہر لگا دی لوگوں آگے بڑھنے کے بجائے آگے کی فکرے کرنے کے بجائے جو دیا اللہ اس پر قناعت کرو جو دیا الحمد کرو اللہ اے بیمار جو تو دیا اس میں قناعت کی توفیق نصیب فرما قناعت بڑی دولت ہے قناعت بڑی نعمت ہے اللہ کی قناعت کس کو کہتے ہیں اللہ نے جو دیا اسی کو سب کچھ سمجھ لے اللہ نے پھٹا کپڑا دیا اللہ نے کرائے کا مکان دیا اللہ نے جو ہے ٹوٹی پوٹی ذاتی مکان والا ہو جاؤ ذاتی مکان سے اپارٹمنٹ والا ہو جاؤ یہ دنیا کی حبت اور دنیا کی حص نے انسان کو تباہ کر دیا ہے انسان کو برباد کر دیا ہے انسان کے سکون کو چھین لیا ہے مسلمانوں جب تمہیں جو ہے اپنے گھروں سے بیزار کی ہو جائے اور ماحول سے تم جو ہے سیر و تفریح حاصل کرنا چاہو یہ پرندوں کی چہچہاہٹ یہ اللہ کی مخلوق جو ہے پرندے یہ چہچہا رہے ہیں یہ ستاروں کی چمک ہے یہ رومان بکھیر کی چاندنی ہے یہ شوائیں ڈالتا کا سورج ہے یہ سایہ کیا ہوا آسمان ہے یہ خوشبو اور مہک پھیلاتے ہوئے گلاب ہے کیا اللہ کی مخلوق سے ہمیں تفریح نہیں مل رہی ہے کیا اللہ کی اس مخلوق سے پرندوں کی چہچہاٹ سے مینا کی اور چاند کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کہ ان چائنا ہے اور ان یو ایس اے ہے جب طبیعت بہلانا ہو اللہ کے چاند کو دیکھو طبیعت بہلانا ہو اللہ کے ستاروں کو دیکھو طبیعت بہلانا ہو اللہ کی بنائی ہوئی ان درختوں کی مخلوق کو دیکھو طبیعت بہلانا ہو پھولوں کو دیکھو گلشن کو دیکھو طبیعت بہلانا ہو بہتی لہر میں وضو کر لو طبیعت بہلانا ہو جنگل میں جمع کر کر اللہ کا نام پکار لو اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تم جاؤ گے فائیو اسٹار ہوٹلوں میں کیا سنا کی بدبو نہیں آئے گی تم جاؤ گے کلبوں کے اندر کیا ناچ گانے کی بدبو نہیں آئے گی تم جاؤ گے پارکوں کے اندر اور سیر و تفریح کے اڈوں کے اندر اس کو معاشقہ کی نروستیں تمہیں نہیں ملے گی یہ اللہ کی رومان بکھیرتی ہوئی چاندنی یہ ستاروں کی چمک یہ سورج کی شعائیں یہ اللہ کی زمین یہ اللہ کا آسمان کیا ہمیں مطمئن نہیں کر سکے نہیں کیا اگر ستاروں نے ہمیں مطمئن نہیں کیا لکھ کر رکھ لو کہ اور کوئی اور چیز نہیں جو ہمیں دلوں کو مطمئن کر سکے تم ایک فلم کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری ایک ڈرامے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ایک گانے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ایک غزل کے بعد دوسری دوسری غزل کے بعد تیسری ایک تم مر جاؤ گے یہ قوالی تمہیں اطمینان نہیں دے سکیں گے یہ فلم والے تمہیں سکون نہیں دے سکیں گے جب جب ستاروں نے تمہیں مطمئن نہیں کیا جب یہ رومان بکھیرتے ستاروں میں اور یہ خوشبو اور سے فضاؤں کو معطل کرتے پھولوں نے ہمیں مطمئن نہیں کیا تو شاید اللہ نے اس دنیا میں اور کوئی چیز نہیں رکھی ہے کہ جس سے ہم مطمئن ہو سکے اور جس سے ہمیں امن پا سکے مسلمانوں ہمیں ضرورت نہیں ہے جاپان کے کھلونے کی جو اللہ کی مخلوق کو نعمتیں اور اس سے فیض حاصل کرنا نہ جانے اللہ کی قدرت کے کرشموں کو ستاروں میں نہ دیکھے چاند میں نہ دیکھے اور زمین میں نہ دیکھے میرا اللہ تو دعوت دیتا ہے افلا کی لل کی ملی خلقت پر السماء وہ رفعت کہیں الجبال روٹیحت نصبت لل الارض بالی سطحت کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیا اونٹوں کی طرف نظر نہ آئے اللہ کی جو ہے چاند کے اندر چاندنی نظر نہ آئے سورج میں شعائیں نظر نہ آئے اور دنیا کے پھولوں میں بہت انہیں معلوم نہ ہو زانیہ اور رنڈیوں کی شرمگاہ میں وہ سکون تلاش کرے وہ فلموں کے اسٹیج میں وہ قلموں کے اندر سکون تلاش کرے وہ جو اللہ کی قدرت کو نہ پہچانتے ہو میرا اللہ کا قرآن تو ہمیں دعوت دیتا ہے آؤ آؤ آسمان میں دیکھو زمین میں دیکھو وہ بھی انفسکم اب ادا کو جب زمین کو دیکھ کر تھک جاؤ جب آسمان کو دیکھ کر تھک جاؤ جب پھولوں کو دیکھ کر تھک جاؤ جب باغوں کو دیکھ کر تھک جاؤ جب سمندر کو دیکھ کر تھک جاؤ جب پہاڑوں کو اور جنگلوں کو دیکھ کر تھک جاؤ اور سمندر کی موجوں کو دیکھ کر تھک جاؤ میرا رب کلام پاک میں سورہ زاریات میں کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون اپنے نفس میں غور کرو دل اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے اپنے نفس میں غور کرو اپنے نفس میں غور کرو اللہ کی قدرت نظر آئے گی اور اس دنیا میں جینے کے مزے مل جائیں گے یہ بناوٹی کھلونے دشمن کی طرف جا رہے ہو میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا یہ قاتل ہے قاتل یہ قاتل ہے امریکہ مقد المقدمہ کا یہ حملہ آور ہے یہ مدینے کو تباہ اور برباد کرنے کی سازشیں بنا رہا ہے حدیث کے اندر جب مسلمانوں کو بات کہی جاتی ہے مکے پر حملہ ہوگا مدینے پر حملہ ہوگا مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے اس آدمی کو جس کے قدم لمبے لمبے ہیں جس کی پیشانی چوڑی ہے میری آنکھ دیکھ رہی ہے اس حقی انسان کو جو مکے کے قلعہ کعبہ کو چاک چاک کر دے گا ایسے لوہے کے اوزار برسائے گا کہ وہ لوہے کے اوزار اگر پہاڑوں پر رکھ دیے جائیں تو پہاڑ پاش پاش ہو جائے پہاڑ نیس نابود ہو جائیں میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ مدینہ منورہ پر حملہ ہوگا مدینہ المنورہ کے اندر سے بٹائی جائے گی ہائے مسلمان ہائے مسلمان کس کی تو اتباع کر رہا ہے کس کے نقش قدم پر جو مکے پر حملہ کرے گا جو مدینے پر حملہ کرے گا تیرا داڑھی مڈا چہرہ کم سے کم کسی بکری کے چہرے سے مل جاتا کسی اپنے پالتو تو اور بلی کے چہرے سے مل جاتا تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی تیری آخرت بھی کامیاب ہو جاتی سنن کی کتابوں میں مسند احمد جن حمل کے اندر صحیح ترین روایت ہے آقا فرماتے ہیں میری آنکھ اس حبشی انسان کو دیکھ رہی ہے جو مکے کے لٹا دے گا اور اس کی چادر کو چاک چاک کر دے گا لوہے کے ایسے اوزار اس پر برسائے گا کہ وہ لوہے کے اوزار پہاڑوں پر رکھے جائے تو پہاڑ پاش پاش ہو جائے یہ حدیث صحیح حدیث ہے اللہ البانی رحمت اللہ کی یہ بڑے کٹر محدث ہیں بڑے سخت محدث ہیں یہ آسانی سے کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے ذرا سا ریمارک دیکھتے ہیں اور سڑک کے اندر سلسلے کے اندر دیکھتے ہیں کمزوری دیکھتے ہیں فارغ کہہ دیتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے یہ موضوع حدیث ہے انہوں نے کتاب رکھی لکھی ہے اللہ عالوانی رحمت اللہ علیہ موضوعات الحدیث یعنی حدیث کے اندر جو کھڑی ہوئی حدیثیں ہیں بڑے متشدد ایسا متشدد محدث اللہ عالوانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حبیب پاک جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہو گوئی ہو آج آئیے دیکھیں کون وہ کمینہ انسان ہے وہ کون بدبخ انسان ہے وہ ذلیل انسان ہے جس کے ہاتھوں خانے کعبہ کی عید سے عید بچے گی آقا نے نام نہیں لیا آقا نے اشارے دیے ہیں ہم دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ آدمی ہے کہ جس کے ہاتھوں مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی ہلاکت ہوگی لیکن آقا نے تین بنیادی علامتیں روایت کے اندر بیان فرمائی ایک بنیادی علامت یہ فرمائی لمبی لمبی ٹانگے والا جب یہ اوباما امریکہ کے اندر الیکشن لڑ رہا تھا مخالف جو پارٹی تھی وہ پارٹی والے اسے عام طور سے اپوزیشن پارٹی سامنے والی پارٹی کے لیڈر کو اس کے عیب کو بیان کرتی ہے وہ کانا ہے وہ اندھا ہے وہ جو ہے گڈا ہے تو جب مخالف پارٹی والے اس کے عیبوں کو بیان کیا یہی عیب نمایاں تھا لمبی تانگڑیاں والا لمبی تانگڑی والا اوباما لمبی تانگڑی والا ہے یہ حدیث پاک کے اندر نے پہلی علامت ارشاد فرمائی اور دوسری آپ نے علامت یہ بیان فرمائی کہ اس کی پیشانی یعنی اور سر میں جہاں بال شروع ہوتے ہیں وہ حصہ کشادہ ہوگا اوباما کی پیشانی چوڑی ہے اور تیسری علامت آپ نے یہ پر کہ وہ حبشہ کے علاقے کا رہنے والا ہوگا پاکستان ہندوستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش ہندوستان کا حصہ تھا سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا اسی زمانے میں ایسے ہی کینیا اور دوسرے جو حبشی علاقے تھے وہ علاقے آج کے حبشہ سے جڑے ہوئے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی جو بیان فرمائی کہ وہ حقی ہوگا اوباما کا تعلق پیدائش کا اس علاقے سے ہے آخا نے اس زمانے میں جو فرمایا تھا وہ حبشہ ہی کا ایک حصہ تھا جیسے کہ پاکستان کبھی ہندوستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش کبھی ہندوستان کا حصہ تھا سری لنکا کبھی ہندوستان سے جڑا ہوا تھا ایسے ہی وہ علاقہ کینیا تھا کہ جہاں اوباما پیدا ہوا ہے وہ ہفشاہی سے تعلق رکھتا ہے صحیح روایت میں سرور سربر کو آخا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترین انسان سے امیدیں قائم رکھی ہوئی ہیں کہ کچھ چلا گیا اور یہ صاحب آ گئے ہمارا بھلا ہوگا اسرائیل کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ اور افغانستان کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا آقا میرے یہ فرما رہے ہیں ہمارے دماغوں کو کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا کیا مسلمان حکومتیں اور حکمران عمرہ جو کہیں گے وہ سچی بات ہے یا سربر رکھاؤ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ سچی بات ہے آگے بڑھی ہے آسان مدینہ تر منورہ پر حملہ ہوگا وہاں ان سے بجائی جائے گی اور وہ حملے کی وجہ یہ ہوگی کہ بیت المقدس کے پاس ہائی سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا آج بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے بیت المقدس کے اندر کوئی مسلمان اپنی مرضی اپنے منشا اور اپنے ارادے سے داخل نہیں ہو سکتا آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا بیت المقدس کے ارد گرد وہاں فاؤنڈیشن کھودا جا رہا ہے تاکہ اس عمارت کے فاؤنڈیشن کو اور اس کے پائے کو کمزور کر دیا جائے یہ خود بخود گر جائے اب یہ گرے گا تو پھر ان عمارتوں کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام کا حلقل جو اسرائیل کا خواب ہے جو یہودیوں کی تعبیر ہے وہ کریں گے حدیث کہہ رہی ہے یہاں نشانیاں شروع ہو چکی ہیں مسلمانوں آج سیکولرزم کا نعرہ گانے والے جمہوریت کے نشے میں ناچنے والے آج غیروں سے ہاتھ ملا کر چلنے والے آج دنیا کا موت پی کر دنیا کا نعرے بلند کرنے والے نہیں نہیں اب تمہاری زیادہ بھی خیر نہیں ہے اب تم زیادہ دن اپنے دولت میں مست نہیں رہو گے فیقون الدین کلو للہ فیقون الدین کلو للہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا سے دجل ختم ہو جائے گا دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا دنیا سے شرک کا دھیرا مٹ جائے گا دنیا سے یہود اور نصارہ اڈوانی اور یہ رام سینا اور یہ جتنے سینا ہے یہ بھاجپا ہے یہ میرا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پیر الدین کلو للہ پیرون الدین کلو للہ کلمہ ہوگا قرآن ہوگا حدیث ہوگا علماء دائر بنیں گے جج جو بنیں گے وہ بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے مفتیان کرام بنیں گے بہت عجیب و غریب ہوگا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے سانیوں کو سنسار کیا جائے گا کچھ دن ہے بیویوں کو خوش کر لو اولاد کو خوش کر لو سالیوں کو ساڑیوں کو خوش کر لو اس لیے آقا نے جو بات ارشاد فرمائی کہ مدینے کی تباہی اور مدینے کی بربادی اور مدینے کی جو عید سے عید بجے گی وہ بیت المقدس کی تعمیر سے ہوگی بیت المقدس کے ارد گرد یہود نصارہ اسرائیلی کتے اور بھیڑیے فاؤنڈیشن انہوں نے کھود دیا ہے مسلمانوں کے قبرستان کے وجود کو ختم کر کر وہ اپنی لائبریری بنا چکے ہیں ہے سلیمانی بنانے کا منصوبہ انہوں نے تیار کر لیا ہے انہوں نے مدینہ المنورا کو اپنے ملک کے دائرے میں نقشے میں کھینچنے کا پلان بنا لیا ہے آقا نے فرمایا کہ جب لڑائی شروع ہوگی سات سال ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ آ جائیں گے لمبا عرصہ نہیں ہوگا مڈالو گاڑیاں تم ان شکل پہن لو مٹیا کو پہچانو تم اپنے گھروں کو رنڈی خانہ اور سلیما گھر بنا لو تم شادیوں میں کتے اور سمروں کی طرح اپنے سسٹم میں کھا لو اور کہو یہ دنیا ہے صاحب یہاں دین کی بات نہیں چلتی یہاں قرآن کی بات نہیں چلتی میرے رب کی قسم آئے گا حضرت عمر کا کوڑا کام کرے گا میرے رب کی قسم حضرت صدیق اکبر کی بیان سے تلوار نکلے گی اس وقت تمہاری خیر نہیں ہوگی اس وقت کپڑا چلے گا سکہ ٹیپو سلطان کا چلے گا زبان قرآن کی ہوگی بات حدیث کی ہوگی تمہاری خیر زیادہ نہیں بکری کی ماں زیادہ دن خیر نہیں بنا سکتی فرعون زیادہ دن خیر نہیں بنایا جب پانی میں گیا وہ کہنے پر مجبور ہوا آمن تو برب موسا و ہارون میں ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لے آیا ہارون تھک شروع ہوا موسا کو کہہ کر خطاب کر کر کہنے لگا موسا میں تو بات کرتا ہوں شداد کی موت آئی شداد کلمہ پڑھنے لگا ابو جہل مار اور مانگس کم سن بچوں کے تھپیڑے کھا کر تھپڑا کھا کر مار کھا کر وہ جانا چاہتا تھا نبی کے قدموں میں گرنا چاہتا تھا ماؤ پیپ کو مہرت نہیں تھی کمینوں تمہاری خیر نہیں ہے اسلام کے خلاف کہہ لو مسلمانوں کے خلاف کہہ لو میرے نبی کا مذاق اڑا دو میرے اللہ کے قرآن کا ٹھٹا کر دو شادیوں میں کتے سوروں کی طرح بھیڑوں چماروں کی طرح ناچو عورتوں کو رنڈی بناؤ اب گلے سلیمانی کی تعمیر شروع ہو چکی ہے وہاں بنیاد قائم کی جا چکی ہے وہاں کے قبرستانوں کو ختم کیا جا چکا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جب گلے سلیمانی بن جائے گی مسلمانوں کو غیر آئے گا مسلمانوں کا غصہ جوش میں آئے گا پھر حیکل سلیمانی بننے کے بعد مدینے کی طرف وہ جب قدم بڑھائیں گے مسلمان وہاں حملہ کریں گے یہود و نصارہ کی طرف اور بدلے میں یہاں یہ جو آپ نے روایت میں فرمایا حفشی ہوگا چوڑی پیشانی والا ہوگا لمبے جو ہے قدم والا ہوگا وہ مکت المکرمہ پر حملہ کرے گا اور یہ خبیص یہود و نصارہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے اور اسے اپنے ملک میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی ہتھیار ختم ہو جائے گا مال پانی ختم ہو جائے گا عیسائی ان کے ساتھ مل جائیں گے اس دنیا جو آج کا استنبول ہے ترکی ہے اس پر دوبارہ یہود و نصارہ کا قبضہ ہو جائے گا روایت میں تو نے آخا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ خشکن ایک علاقہ ہے کہ جس علاقے کا ایک طرف خشکی کا ہے اور ایک طرف سمندر کا ہے جب تک آلے یا اون کے ستر ہزار افراد تم پر اس علاقے میں حملہ نہیں کریں گے اس وقت تک میرے رب کی عزت کی قدم قیامت تک نہیں آ قیامت نہیں آ سکتی حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب بات صلی اللہ علیہ وسلم کیا خسکن دنیا کا علاقہ ہے آقا نے فرمایا پھر دوبارہ یہود و نصارہ کے قبضے میں چلا جائے گا مسلمانوں پر ساٹھ ہزار یہود و نصارہ حدیث کے مطابق حملہ کریں گے اس وقت مسلمانوں کا پامال پانی سب ختم ہو جائے گا اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے ہوگی ہتھیار ختم ہوگا گولا بارود نہیں ہوگا تعداد نہیں ہوگی اور یہ کچای بگڑے سر اٹھا رہے ہو یہ سر چڑھ کر ان کا جادو بول رہا ہوگا ایسے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ خستم دنیا یہود و نسارہ کے قبضے سے نکل جائے گا مسلمان جیت جائیں گے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہائیڈروجن پر بم پر اور جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی پر سپر پاور پر ایمان لانے والوں اور دنیا کی طاقتوں کو ماننے والوں حدیث کہتی ہے صاحب کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی اور نسارا پنڈے کیسے شکست کھا جائیں گے کیسے ہار جائیں گے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا ہتھیار اللہ سبحان اللہ بنا دے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے بند بن کر وہ سبحان اللہ گرے گا الحمدللہ للہ بن کر گرے گا اللہ اکبر بند بن کر گرے گا آسمان سے فرشتے آ کر ان مٹی پر مسلم دنیا کے مسلمانوں کی مدد کریں گے اور پھر یہ دوبارہ مسلم دنیا ترکی استنبول مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا میں تین سال ایسے گزارے ہوگی دنیا بارش نہیں ہوگی لوگ دانے دانے کے محتاج ہوں گے کے محتاج ہوں گے دوسرے سال اور بھی اللہ تعالیٰ فہد کو پیدا کر دیں گے بہت دنیا میں بارش ہوگی قومی دنیا پانی کے لیے ترسے گی لوگ دانے دانے کے محتاج ہوں گے بڑا عجیب و غریب حال ہوگا تیسرا سال ہوگا اللہ پوری دنیا سے بارش کو ختم کر دیں گے زمین کے سوتوں کو پانی کی نہروں کو اللہ سکھا دیں گے کے قطرے قطرے سے محتاج ہوں گے اور ادھر ادھر جو ہے دوڑتے پھریں گے کہ کہاں اللہ ملے کہاں پانی ملے ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ سنچال کو بھیجے گا اور کہے گا لوگوں دیکھو تم پانی کے لیے ترس رہے ہو تم گلے کے لیے ترس رہے ہو تم اناج کے لیے ترس رہے ہو آؤ میرا کلمہ پڑھو میری جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں غلہ ملے گا تمہیں پانی ملے گا تمہیں اناج ملے گا اس دنیا کی جہنم سے تم نجات پاؤ گے میرے آقا نے ان کی نشانیاں اس کی نشانیاں بیان پر کہ اس کی جنت میں جو جائے گا وہ خدا کی جہنم میں جائے گا اس کی جہنم میں جو جائے گا وہ خدا کی جنت کے اندر جائے گا اور اس کے پیشانی کے اندر عام ہوگی بعض علماء نے انٹرنیٹ کے اندر تصویر بھی ڈالی ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے ہر سلیمانی کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اور اسرائیل یہودی بھیڑیے مسلمانوں پر شکنجا کس رہے ہیں اور اسرائیل کے پلان میں مدین منورہ آ چکا ہے حیکل سلیمانی کا منصوبہ بن چکا ہے اور آقا نے فرمایا یہ سب کچھ جب شروع ہو جائے گا یعنی مکے پر حملہ اور مدینے پر حملہ تو سات سال کے اندر حضرت عیسیٰ آ جائیں گے بہت لمبی عمر نہیں ہے انشٹ کرنے والوں پیشاب کا زو لٹکا کر چلنے والوں یہود و نصارہ کی نقالی کرنے والوں لمبا زمانہ نہیں میری نبی جھوٹ نہیں کہتے میرے اللہ کی نبی کی روایتیں جھوٹی نہیں دنیا کے کتے دنیا کے سیاسی لوگ مفاد پرست اور دنیا پرست اور شہرت کے پجاری لیکن میرا نبی جھوٹا نہیں کہتا اللہ علبانی جیسا متشدد اس نے اس روایت کو کہا کہ یہ روایت صحیح روایت ہے سب کچھ چھ سات سال کے عرصے میں ہو جائے گا کہاں آئے گا دجال آ کر اپنی جنت بتائے گا لوگوں کو گمراہ کرے گا اپنی جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا اپنے خدا کے ثبوت میں ایک مردہ کو زندہ کرے گا پھر جب مارے گا دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا جب دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا تو مسلمانوں کا وہ اور یہود و نصارہ دشمن ہو جائیں گے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام کو شام کی سرزمین سے بیت المقدس کے بیمار سے سے وہاں ناصر پر ڈالیں گے روایت میں آتا ہے ایسے آئیں گے ابھی وہ ابھی آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرات چھڑ رہے ہو آپ آئیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے یہودی نصارہ نسارا اور جتنے ان کے ماننے والے ڈالروں کی پوجا کرنے والے امریکہ کو متبدن کہنے والے امریکہ کو سپر پاور کہنے والے سب کے جنازے سب کے جنازے نکل جائیں گے زیادہ دن بکری کی ماں اب خیر نہیں منائے گی موت کا وقت آ چکا ہے اکنامک پالیسی معاشی پالیسی کا جو ہے شکار امریکہ اور برطانیہ اور پوری چمڑی والے ہو چکے ہیں جس آزادی اسلام کی تحریک کو عورتوں کی آزادی کی تحریک کے پرچم کو جن کتوں نے لہرایا تھا ایڈس کا شکار ہو چکے ہیں جنہوں نے پانی کو مہنگا اور شراب کو سستا کیا تھا آج وہ کینسر اور لیور کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اب وہ جو ہے اپنے کتے کی موت اپنی ذلت کی موت اور حدیث کی پیش گوئی اور قرآن کی پیش گوئی کے مطابق اپنے انجام پر پہنچنے والے ہیں یہ وقت وہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وقتی طور پر جب نمرود نے مینار کو تعمیر کیا یہ وقت وہ ہے کہ جب وقتی طور پر فرعون نے کہا احاطیل انہار تجری من تحتی کیا نہرے میرے قدموں کے نیچے نہیں بہ رہی ہیں یہ وقت وہ ہے کہ شداد نے نمرود کیا تھا غرور کیا تھا لو لو مزے لے لو اب تمہارے دن ہیں ایمانداری کا سکہ نہ چلے نہ چلے اب تمہارے دن ہیں امریکہ کا سکہ چلنے کا وقت ہے تمہارے دن ہیں برطانیہ کا سکہ چلنے کے دن ہیں تمہارے دن ہیں ایڈ اور شہرت کا سکہ چلنے کے دن ہیں اب تمہارے دن ہیں کہ فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے عزت کی نگاہوں سے دیکھے جانے والے ہیں تمہارے دن ہیں کہ پہننے والے ذکر و اذکار کرنے والے توحید کی دعوت دینے والے نبی کی طریقے کی طرف دعوت دینے والے دیوانے ہیں مارو پتھر مارو اپنے ملکوں سے نکالو اپنے علاقوں سے نکالو اور میں نے بھی تھی کہا تھا سورہ ساریات کے اندر میرے رب نے کہا جو اخریجوں آلاتوں کی ان حکم سے نکالو نکالو ان ملاحوں کو نکالو ان مدرسوں کا چندہ بند کرو ان مسجدوں کا بیکاٹ کرو ان کا بیکاٹ کرو ان کتابوں کا بیکاٹ کرو اخرجو آنا آگا دو قریتی ہو نکالا تھا نکالا تھا حضرت لوت کو نکالا تھا حضرت لوت کے گھرانے کو نکالا تھا حضرت لوت پر ایمان لانے والوں کو نکالا تھا لیکن جب نکل گئے میرے رب نے کہا جبرائیل اب پر قوم لوگ کی بستی کو اٹھا لو اس لیے کہ اچھے لوگ نکل چکے ہیں اس لیے کہ پیغمبر ہٹ چکا ہے اس لیے کہ مجھ پر ایمان لانے والے ہٹ چکے ہیں نکالو جب یہ ہٹ جائیں گے کلمہ پڑھنے والے یہ بستی تباہ ہو جائے گی یہ ملک تباہ ہو جائے گا تمہارا وجود ختم ہو جائے گا اب پلٹنے کے زیادہ دن نہیں ہے آ جاؤ آ جاؤ حرم کی پکار پر لبئی کہو قرآن کی پکار پر لبئی کہو آ جاؤ کیوں دولت کے پیچھے پڑے ہو کیوں خدا بنتے پھر رہے رہے ہو کیوں انا ربکم اللہ کا نعرہ بلند کر رہے ہو پھر کے انجام کو دیکھا نہیں ابو لہب کے انجام کو دیکھا نہیں قانون کے حشر کو دیکھا نہیں دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے ہمارا مولا ہمارا راضی ہے ہم آئے دنیا میں روٹی کے ٹکڑوں کے پیچھے کاروبار کے پیچھے ملازمت کے پیچھے اینٹ پتھر محنت کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہم آئے اللہ کے دین کو سرخ روح کرنے کے لیے ہم آئے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہم آئے قرآن کا ڈنکا بجانے کے لیے ہم آئے توحید کے علم کو لہرانے کے لیے ہم آئے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے غافل مسلمان کہاں تہذیب تجھے بلا رہی ہے مکہ بلا رہا ہے مکے کا کیریکٹر اور مکے کی تہذیب مکے کا مکے کی وہ زمین جس پر میرے آقا میرے مولا کی قدم پڑے تھے تاریخ کا وہ علاقہ جس پر میرے مولا کے خون کے پترے گرے تھے کی وہ زمین جس پر میرے مولا کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تبو اور خندق کا وہ مسئلہ اور وہ سرزمین آج بھی وہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے سر تسلیم کم نہیں کیا صحابہ نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہم نے دو پتھر باندھ لیے تھے غربت ستائے غربت ستائے غریبی ستائے فخر ستائے حضرت فاطمہ کے گھر کو یاد کر لینا غریبی ستائے پڑھے دو کام ایک وقت نہیں ہو سکتے تھے آپ نماز پڑھتے سجدے میں جاتے میں سکڑ جاتی تھی اور آپ قیام میں ہوتے میں پیر لمبے کر دیتی اما عائشہ کے کمرے کو محل کو یاد کر لے مسلمان مسلمان نبی کے محل کو یاد کر لے نبی کے حرم سرا کو یاد کر لے تجھے تیرا گھر یاد نہیں آئے گا تجھے تیرا بنگلہ یاد نہیں آئے گا اس دھرتی کے اوپر کافر محل بناتا ہے اس دھرتی کے اوپر جو ہے گوری چمڑی والے وائٹ ہاؤس بناتے ہیں اس دھرتی کے اوپر اس پانی دنیا پر ایمان لانے والے اپنے قلعے بناتے ہیں ہمیں تو دھرتی کے نیچے اپنا مکان بنانا ہے کیا تجھے وہ روایت یاد نہیں کہ میرے آقا میرے مولا نے کہا کہ جب وہ من مسلمان کی نظر آسمان تک جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے چاند تک جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے سورج تک جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے آسمان سے آگے اگر آسمان کا پردہ نہ ہوتا اور آگے بھی جاتی میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم ہماری خبر کے اندر جو منزل ہے آسمان کی بلندی سے زیادہ پشادہ ہوگی دنیا میں کسی کا اتنا بڑا گھر نہیں کلمہ پڑھنے والوں زمین کے اندر تمہارا گھر تمہیں کشادہ کر دو اتنا کشادہ کر دو کہ جتنی نگاہ اس کی جائے ہماری نگاہ سورج تک جاتی ہے ہماری نگاہ آسمان تک جاتی ہے ہماری نگاہ سات سمندر کے گھر میں میری جنت کی کھڑکی کھول مسلمانوں یہ دنیا میں خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے اللہ نے کلام پاک کے چوبیسویں بارے میں صاف کہا مَا بھی تمہاری میری تمہارے میرے ابا اجداد کی کسی کی خواہش یا نہیں ہو سکتی میرا اللہ کہتا ہے ہماری خواہشیں جنت میں جا کر پوری ہوں گی ہماری خواہشیں مرنے کے بعد جا کر پوری ہوگی یہ اپارٹمنٹ دھرے کا دھرا رہ جائے گا یہ بنگلہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا ایک بینک بیلنس جس پر تم اجدا بن کر بیٹھ کر غریب پھول جھوس رہے ہو یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا کی چندی بھی ہمارے خبر میں کام نہیں آئے گی ہم دھرتی کے اوپر مکان بنانے نہیں ہم دھرتی کے اندر ہمارا مکان ہے ہمیں بلا رہا ہے یہ خوبصورت پورے ہمیں شادی کرنے کے لیے بےتاب ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے چلو یہ آزمائش کا زمانہ ہے چلو یہ نازک زمانہ ہے اور حدیث میں آخا نے فرمایا اللہ کا اتنی اور من کا بل اے اللہ مجھے کفر سے بھی بچانا اور مجھے فخر و فاقے سے بھی بچانا کاجل فخر اینبو کفرا کھا نے فرمایا فخر اور تندستی کبھی مسلمان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ زمانہ نازک زمانہ چلو ہم نہیں مانتے کفر کو ہم نہیں مانتے فخر و فاقے کو تندستی کو پاؤ پوچھیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ہر دربار ہمیں دھکار رہا ہے دنیا کی ہر ملٹری ہر پولیس ہمیں تھوک رہی ہے دنیا کی ہر حکومت ہمیں اپنے پارلیمنٹ سے نکال رہی ہے مولا آپ غریبوں کے بلوا ہو ماجا ہو ماں ہو آپ سے کے در سے کوئی خالی خبر واپس نہیں جاتا ہم پوچھتے ہیں اس جو ہے تندرستی کے زمانے میں اس نازک زمانے میں اور اس جو ہے فطروں کے بتا دو کوئی نسخہ ہم جو ہے بیماروں کو ہم فقیروں کو ہم مجبوروں کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مجھ سے روک چکی ہے دنیا مجھ سے منہ موڑ چکی ہے ہر تندستی ہر بکرو کا ہر بری مصیبت ہر بری بنا میرے اور میرے گھر والوں کے گلے لگ چکی ہے آہا امام مزالی رحمت اللہ علیہ نے جس صحابی کی شکایت کو آقا کے دربار میں پیش کرنے کا واقعہ بیان کیا آج ہر مسلمان آقا بریش کا ہے میں آپ کائنات کا ہر مسلمان آپ کے دربار میں یہی شکایت لے کر آیا ہے فخر کافی کی شکایت لے کر آیا ہے تندستی کی شکایت لے کر آیا ہے مصیبتیں بلاؤں کے گلے لگنے کی شکایت لے کر آیا ہے آقا نے فرمایا کہ دیکھو تم فرشتوں کی نماز پڑھ لینا اور مخلوق کی تصویر پڑھ لینا پھر دیکھنا کہ دنیا تمہارے قدموں پر گرے گی اور تم دنیا کو ٹکرا کر جاؤ گے ہاں فرشتے کیسے نماز پڑھتے ہیں مخلوق کی تصویر کیا ہے اس کو آپ ہم انشاءاللہ اگلی جمعہ جانیں گے اور وہ نسخہ وہ نسخہ امریکہ کا نسخہ برباد ہو گیا اکنامک پالیسی معاشی پالیسی تباہ ہو گئی میرے رب کی قسم آقا نے نسخہ دیا ہے فرشتوں کی نماز کا مخلوق کی تصویر کا فرمایا فرمایا میرے رب کی قسم کہ دنیا سے منہ موڑنا چاہو گے اور دنیا تمہارے قدموں پر گرے گی آخا آج تک آپ کا کوئی نسخہ ناکام نہیں ہوا آج تک آپ کی کوئی ہمت بیکار نہیں گئی ہمارا ایمان ہے ہمارے خون کے قطرے قطرے میں دل کی ہر دھڑکن میں یہ صدا ہے کہ آپ سچے ہیں آپ کے بول سچے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آقا نے وہ کیا فرشتوں کی نماز بتائی آقا نے وہ مخلوق کی تصویر کیا بتائی جو فرشتوں کی نماز ہم پڑھیں اور مخلوق کی تصویر ہم پڑھیں تو اب یہ فخر باقاع مصیبتیں دور ہوں اور دنیا ہمارے قدموں میں گرے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صلی غریب علیہ وسلم پر مر مٹنے کی توفیق مسیح فرمائے ایمان اسلام کا بول پالا فرمائے ایمان اسلام سے ٹکر لینے والی قوتوں کو اللہ ہدایت دے ہدایت مقدر نہ ہو اللہ انہیں تباہ راج کرے آمین الحمد للہ